محمد النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله على النبي النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا رصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق الكل کبھی کے بدرو تجا تم بکرو درود کے بدرو جا تم پہ کروڑوں درو تے کے باقاق شمیسو تم پہ کروڑوں درو تے کے شمی سو تم پہ کروڑوں درو دل کرو ٹھنڈا کا چاند سا آقا دل کرو ٹھنڈا میرا کا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا کا چاند سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سین پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی نکی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرفرات تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی برات تم پہ کروڑوں درود گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی تین گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی تین گندے نکم میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تھی مہنگے ہو کوڑی کے کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں رو کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں ڈورو آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں سے ہاں اس میں سے دیجیے جلوہ قریب آ گیا تم پکرو رو دو جلوہ قریب آ گیا تم پکرو رو دو کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے تم کو جو راضی کرے ٹھیک نا میرا رضا تم پک روڑو رضا تم پہ کروڑوں پکرو تم پہ کرو رو الحمد للہ عالمین سلات وسلم عالیہ سید الہی ہر جگہ تیری عطا کا ہاں جب پڑے مشکل سہے مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ رنگ لائے جب میری بے میری بی ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل مشکل سے مشکل خوشا کا ساتھ ہو آمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ صلو علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علی النبی علی و آلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ سبحان ربکہ رب العزت عما یسفون و سلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ